امام مالک کے بجائے سفیان بن عیینہ یونس معمر اور صالح نے زہری سے اسی سابقہ سند کے ساتھ روایت کی اور صالح کے حدیث میں یہ اضافہ ہے پھر آپ نے اس کے بعد نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چونتیس